چاہے غیروں کا لیکن دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان پر پوری توجہ مبزول کی جاتی ہے اس وقت ہم لوگ الحمد دین کی نسبت سے بیٹھے ہیں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کھیل کے دیوانے ہیں اور ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں کچھ ایسے ہیں اللہ کے بندے جو نکڑوں پر بیٹھے ہیں اور فضول وقت بھی گزار رہے ہیں ابھی امتحانات کا بوٹ کے یہ زمانہ چل رہا ہے ہمارے مکاتب اور مدرسوں میں بھی امتحان ہوتے ہیں لیکن مکتب میں پڑھنے والے بچے کے امتحان کے لیے کوئی دعا کرانے نہیں آتا ہاں یہ آتے ہیں لوگ کے بورڈ میں ایگزام دے رہا ہے دعا کیجئے بی اے کا امتحان دے رہا ہے میڈیکل کا دے رہا ہے دعا کیجئے تو یہ تو اچھی بات ہے کہ دعا کی درخواست کر رہے ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا کی امتحانات کی فکر ہے اور آخرت والے امتحان کی فکر نہیں ہے بچہ مکتب میں پڑھے گا امتحان دے گا کوئی استاد کو پوچھتا بھی نہیں ہے کہ اس کا امتحان کبھی ہے بھی یا نہیں ہاں البتہ کچھ گاؤں میں میں نے بیداری دیکھی ہے اور وہ بیداری یہ دیکھی کہ امتحان کے روز والدین آتے ہیں بیٹھتے ہیں کچھ پوچھتے ہیں اپنے بچوں کو سنتے ہیں چلو یہ بھی غنی مت ہے لیکن عام طور پر دین سے لاپرواہی ہے نہ نمازوں کا خیال ہے نہ تلاوت کا کوئی اہتمام ہے نہ ذکر اللہ کی کوئی فکر ہے بالکل ان لوگوں کی روش پر چلنا چاہتے ہیں جو صبح میں اٹھتے ہیں مادیت کی فکر لے کر رات کو سوتے ہیں اسی فکر میں جبکہ مومن کو مزاج دیا کہ اللہ کے نام پر اٹھنا ہے عبادت کرنا ہے سونا ہے تو نماز پڑھ کر دعائیں کر کے اللہ کو یاد کرتے ہوئے سونا ہے تاکہ اس کی زندگی دینی رہے اور اس کی زندگی میں دین رہے اور دین کی فکر رہے اس لیے موقع موقع کی دعائیں بتائی ہیں تاکہ ہر وقت انسان کا اللہ سے کنیکشن رہے اللہ سے تعلق رہے اللہ سے جوڑ رہے اللہ کا دھیان رہے اللہ کی یاد رہے اور غفلتیں اس پر نہ چھا جائیں جس کے نتیجے میں اس کا دین برباد ہو جائے آخرت فراموش ہو جائے سوال یہ ہے کہ آخر اتنی دین کے بارے میں بے توجہی اور لاپرواہی کیوں ہے ایک شہر میں آپ چلے جائیں صبح میں کسی کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھیں ہر ایک کی فکریں آپ کو دنیا کی نظر آئیں گی کوئی آخرت کے لیے دوڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا کوئی مسجد میں دوڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا جس سے پوچھو تو دنیا کی فکر جس سے پوچھو تو کاروبار کا مسئلہ آج بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی یہ فکر لے کر آتا ہوا کم نظر آیا کہ حضرت مجھ سے نمازیں نہیں ہو رہی ہیں عبادت میں نہیں لگ رہا ہوں ذکر اللہ نہیں ہو رہا ہے تلاوت نہیں ہو رہی اللہ کے احکام پورے نہیں ہو رہے ہیں فکر ہے تو یہ ہے کہ اولاد مانتی نہیں ہے میں اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا ہوں یہ فکر نہیں کرتا اور صاحب کاروبار ٹھپ ہیں بزنس بالکل ریسیشن کا شکار ہے آخر کیا ہے مولانا دیکھیے نا صحاب کرام کا نظام الگ تھا وہ فکریں لے کر چلتے تھے تو آخرت کی غم تھا تو دین کا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بڑی قربانیاں اس دین عظیم کے لیے دی تھی تو جب دین عظیم کے لیے عظیم قربانیاں دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا غم اور دین کی تڑپ اور دین کا ذوق اور دین کا شوق اور دین کی فکر دی اب آپ کہیں گے کہ کیا قربانی دی تو کل میں نے ایک جگہ تقریر میں کہا تھا کہ ہم گھر چھوڑ کر خالی قریب کے کسی شہر میں جیسے آپ کے یہاں کلیشر ہے یا بھروچ ہے چلے جائیں چند گھنٹے کے وقفے میں کئی بار ہم لوگ موبائل سے گھر کا حال پوچھتے ہیں بیوی کی خیریت معلوم کرتے ہیں تو چند گھنٹوں کی گھر سے جدائی اور وطن سے دوری برداشت نہیں ہوتی ہے اور صحابہ نے وطن چھوڑا تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور یہاں وطن کے نام پر گاؤں چھوڑا ہے تو گاؤں میں دھرا کیا ہے کون سے یہاں ہیرے جواہرات لٹک رہے ہیں کہ جس کے لیے ہم لوگ بے قرار ہیں صحابہ نے مکہ چھوڑا ہے دنیا کا سینٹر اور بیت اللہ شریف ہے تجلیات کا مرکز ہے وہاں زمزم ہے وہاں حجر اسود ہے وہاں حتیم ہے وہاں مقام ابراہیم ہے وہاں صفا ہے وہاں مروہ ہے اور دنیا بھر کی اور جو ہے مرکزی چیزیں وہاں موجود ہیں وہ چھوڑا ہے تو کتنا بڑا چھوڑنا ہوا اور پھر وہاں اپنے مکانات ہیں اپنی اولاد و احفاد ہے اپنے دنیا بھر کے رشتہ دار ہیں لیکن دین کا کرب اور دین کا درد ایسا کہ دین قربانی جب مانگے گا تو وطن چھوڑیں گے اولاد چھوڑیں گے اور چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ بڑی قربانی ہے اور ایسی شدید قربانی جو دین کو حاصل کرنے کے لیے دے گا اس کے دل کے اندر دین کی عظمتیں آئیں گی دین کی محبتیں آئیں گی اور وہ دین کو برباد نہیں ہونے دے گا کہ میں نے دین کو حاصل کرنے کے لیے وطن چھوڑ دیا اولاد چھوڑ دی بیویاں چھوڑ دی کاروبار چھوڑ دیا لاکھوں کی پراپرٹی چھوڑ دی تو اب کیا اس کے لیے چھوڑی تھی کہ دین بھی چھوڑ دوں دین نہیں چھوڑوں گا صحابہ کرام کا جذبہ یہ تھا اس لیے دینی جذبے میں ذرا سی اگر کمی آ جاتی تھی تو صحابہ بے قرار اور بے چین ہو جاتے تھے کہ یہ بے یہ دین کے بارے میں اتنی سی غفلت بھی کیوں آئی اتنی بے پرواہی کیوں آئی اتنی سی بے توجہی ہو کیسے گئی یہ فرق آیا کیوں دین میں فرق آئے ہمارے تو فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے دین میں فرق آ رہا ہے جس شان سے نماز پڑھ رہے تھے اس میں کمی آئے تو فکر ہونا چاہیے کہ ایسی ہم نے نماز کیوں نہیں ادا کی کانسنٹریشن کے ساتھ توجہ والی نماز کیوں نہیں رہی یہ اوٹ پٹانگ نماز پڑھ کے ختم کیوں کیا میں نے اس کی تڑپ ہو جانی چاہیے دل میں اس کا غم ہو جانا چاہیے اس کی فکر ہو جانی چاہیے تو سمجھو کہ ہمارے دل میں دین کی محبت ہے یہ اس وقت ہوگا جب دین کے لیے قربانیاں دی ہوں اب آپ کو میں سناؤں گا کچھ واقعات صحابہ کرام کے اور صحابہ کرام میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی جملہ ہے یہ جملہ کس شان کے ساتھ آیا وہ آپ کو بتانا ہے مدینہ منورہ میں سرکار کی تشریف آوری سب سے بڑی خوشی کا سبب تھا مدینے والے کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اتنی خوشی کبھی نہیں آئی جتنا کہ سرکار کے تشریف لانے پر خوشی آئی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تک خوش ہیں اور سرکار کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر تپتے ہوئے ریگزار کے اندر نکلے ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں اور وہ دن مدینہ منورہ کے لیے سب سے بڑے غم کا دن رہا جس روز آفتاب نبوت مدینے میں غرو ہوا یہ دن غموں میں سب سے بڑے غم کا دن رہا اہل مدینہ نے کہا اس سے بڑا کوئی غم کا دن ہم پر نہیں ہے جب آقا نامدار دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ عجیب بات ہے کہ جس روز آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس روز آپ کی طبیعت اچھی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح میں سوال فرمایا کیسے ہیں سرکار خدمت کرنے والوں نے بتایا آج تو طبیعت بہت اچھی ہے کہا میں اپنے گھر جا کے آتا ہوں ورنہ ہر وقت در رسول پہ پڑے رہتے تھے کہ کس وقت کیا ہو جائے سرکار کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ہے صحابہ سرکار کو چھوڑ کے اور دامن رسول چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے تھے اور حالات سنگین ہو جائیں اور سرکار پکارے تو دوڑ کر آ جاتے عہد کے موقع پر ذرا احد کے دامن میں ادھر ادھر منتشر ہوئے تھے صحابہ تو سرکار نے پکار کر کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عہد کی یہ پہاڑیاں اور یہ گھاٹیاں تم کو پناہ دے سکتی ہیں تو یہ بات غلط ہے تمہاری پناہ کی ایک ہی جگہ ہے دامن رسول تم کو یہی پناہ ملے گی تم یہیں آ جاؤ حلومیا میری طرف آؤ پھر ہونین میں واقعہ پیش آیا صحابہ تھوڑے سے پسپا ہوئے اور تھوڑے سے منتشر ہوئے پھر اعلان کروایا ابن عباس رضی اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اعلان کرو حلوم ال میرے صحابیوں میری طرف آؤ میری طرف آؤ اور شعر پڑا ان نبی اللہ کذیب انا ابن عبد المطیب کیا میں جھوٹا ہوں میرا خاندان مخدوش ہے کیا میں نبی نہیں ہوں کیوں چھوڑ کر مجھے جا رہے ہو آ جاؤ دامن رسول میں پناہ پاؤ کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ یہ پہاڑ تمہیں نہ کامیابی دلا سکتے ہیں نہ تمہیں پناہ دے سکتے ہیں فرماتے ہیں اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے ادھر سرکار کی طبیعت اور خراب ہو گئی اور پیر کا دن تھا اور صحابہ بڑے عجیب ہیں سرکار کے مرض کا جو دن تھا اس کو بول کر غمگین ہو جاتے تھے کہ ہائے ہائے جب جمعرات کا دن آتا ہے تو غم میں ڈوب جاتے ہیں ہم لوگ کیوں ڈوب جاتے ہیں شاگردوں نے پوچھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیوں غمگین ہو جاتے ہیں آپ جب جمعرات کا یوم الخمیس کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیوں غمگین ہو جاتے ہیں آپ فرما اس روز میرے آقا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس روز میرے نبی کا مرض بڑا تھا آغاز ہو گیا تھا مرض کا اس بنا پر جب جمعرات بولتا ہوں تو مجھے سرکار کا مرض یاد آ جاتا ہے پھر مرض الوصال یاد آ جاتا ہے پھر سرکار کی وفات یاد آ جاتی ہے اور میں غم میں ڈوب جاتا وہ کیا دور تھا سرکار کا اور جانے کے بعد کے تغیرات دیکھے ہیں میں نے فرماتے ہیں اب جب پتا چلا کہ وفات ہو گئی تو صحابہ پر جو ہے یہ غم پہاڑ بن کر گرا ہے عشق رسول پر لوگوں نے لکھا ہے اور ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ اپنے باغ میں تھے اور وہاں اطلاع ملی کہ سرکار دنیا میں نہ رہے تشریف لے گئے ہیں تو حضرت عمر کی بے قراری تو سب کو معلوم ہے لیکن یہ صحابی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اپنے باغ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے اور اتنی نازک دعا کی کہ کوئی اپنے محبوب ترین شخصیت کے چلے جانے پر ایسی کوئی دعا نہیں کر سکتا ہے بھائی ہم دعا کریں گے کسی مرحوم کے لیے تو یہ کہیں گے کہ اللہ مغفرت فرما دے اللہ جنت میں جگہ عطا فرما دے اللہ ان کے رشتہ داروں کو صبر دے دے بہت ہو گیا تو یوں کہیں گے اللہ ہم کو بھی صبر دے دے ہم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں کہتا ہے آدمی لیکن یہ سنا ہے کہ یوں کہے عشق رسول میں ڈوب کر یوں کہے کہ اے اللہ میں نے آنکھیں تو صرف اس لیے طلب کی تھی تیرے پاس کہ اس سے دیدار رسول کروں گا جب رسول نہ رہا تو دیدار رسول بھی ختم ہو گیا دیدار رسول جن آنکھوں سے ہوتا ہے مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے لے لیجیے یہ آنکھیں مجھے اور نہ بیوی دیکھنی ہے نہ میری اولاد دیکھنی ہے نہ میرا کاروبار دیکھنا ہے نہ میرے رشتہ دار دیکھنے ہیں نہ مجھے دنیا کی یہ چہل پہل دیکھنی ہے نہ مجھے یہ چمک دمک دیکھنی ہے مجھے صرف دیکھنا تھا تو چہرے انور سرکار کا دیکھنا تھا اب جب وہ زیر زمین چلے گئے اب مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اللہ نماز کے وقت مجھے راستہ مسجد والا دکھا دے دیں جب نماز کا وقت آ جائے اتنی بینائی دے دیجیے کہ کم سے کم میں تیرے گھر تک جا سکوں اے اللہ میں مسجد جا سکوں نمازوں کا اس قدر اہتمام اور اتنا خیال ہے اتنا خیال اللہ کرے کہ ہمیں آ جائے کہ سب کام چھوڑ کر وقت نماز آ جائے تو نماز کی طرف دوڑنا اور نماز کے لیے بے چینیوں کا ہونا ایمان کی علامت ہے قرآن کریم کہتا ہے بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ ملا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نماز ہلکی چیز نہیں ہے نماز ہے بھاری بھرکم عبادت لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشو کی نعمت سے نوازا ہے اپنے حضور کی نعمت سے نوازا ہے خصوصی توجہ کی نعمت سے نوازا ہے ان کے لیے نماز آسان ہے ویسے فر فر نماز پڑھتے ہیں مجھے ابھی شعیب بھائی نے بتایا کہ تسلیمہ نسرین کہتی ہے یہ پانچ وقت کی نماز ختم کرو خالی ایک ٹائم کی کر لو میں نے کہا وہ حضرت موسا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تیری امت پانچ نمازیں نہیں ادا کر سکے گی شاید یہ ایسی بے وقوف اور فائشہ عورتیں جو اب پیدا ہوئی ہیں جن کو اتنی ڈھٹائی حکومت نے اجازت دی ہے کہ ایسی بکواس کرے ان کی زبانیں کاٹنے کی ضرورت ہے کہ نماز پنج گانا کے اوپر اعتراض نہ پڑھنا نہ دوسروں کو پڑھنے دینا پانچ نمازیں خاشین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے سرکار تو پچاس کا عدد نمازوں میں پورا کرواتے ہیں یہ تو کرم کر دیا کہ صرف پانچ نمازیں پچاس میں سے بچی ہیں اس کے ساتھ بھی ان ظالموں کا یہ عالم ہے اور یہ تو وہ عورت کہہ رہی ہے جس کے دین کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور جس کی فحاشی اور جس کی بدکاری کو خود اپنی قلم سے لکھا ہے اس نے کہ میں بدکاری ہی نہیں رہی بلکہ دنیا بھر کے لوگوں نے بدکاریاں کی ہے کیا منہ ہے ان لوگوں کا جو نماز جیسی عظیم عبادت پر گفتگو کرے صحابی فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آ جائے العالمین مجھے بینائی عطا لتا بھائی اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے اس طرح کر سکتے ہیں لیکن عشق کتنا ہے آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے کون ایسا چاہتا ہے کہ میری آنکھیں چلی جائے میں اولاد کو نہ دیکھوں صرف عشق رسول میں یوں کہا ہے بہت بڑی بات ہے ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے صحابہ کرام کا عالم یہ ہے کہ دس دس دن تک ان کی زبان پر کوئی جملہ غم کی وجہ سے نہیں آیا اور آنکھوں میں آنسو کے علاوہ کچھ نہیں بھائی کوئی یوں کہے کہ تین دن سے زیادہ غم نہیں کر سکتے ارے یہ تو فطری غم ہے اور آنسو خود بہ کر آ رہے ہیں تو اس میں ممانعت کی کوئی بات نہیں ہے سرکار پر تو جتنا بھی غم بیچارے کرتے کم تھا ہر وقت بیٹھ رہے تھے سرکار کے ساتھ جوان بیٹا چلا جاتا ہے تو اگرچہ کوئی ماتم نہیں کرتا اور روتا نہیں لیکن باپ کے دل میں جوان بیٹے کے چلے جانے کا غم تو برقرار رہتا ہے ایک غیور بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ہوتی ہے تو اس کی وفات کے بعد گاہے گاہے اس کی یاد اس کے دل کو غمگین کرتی رہتی ہے اور یہاں تو معاملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جا کر دیکھ رہے ہیں مسجد میں ایک طرف لوگ رو رہے ہیں ہچکیاں ہے سسکیوں کی آواز ہے اور سر جھکے ہوئے ہیں چادریں پڑی ہوئی ہیں اور لگاتار اشکبار ہے لوگوں کی آنکھیں سرکار کے جانے پر غم کا یہ عالم ہے روئے ہیں حضرت ابو بکر بھی ایک دم داخل ہوئے حجر عائشہ میں چادر مبارک چہرے انور سے ہٹائی بوشتا دے دیا پیشانی پر اور فرمایا روتے ہوئے و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کے آئے ہیں سرکار جب فتح مکہ کے موقع پر پہنچے ہیں تو لوگوں نے پوچھا سرکار آپ کل کہاں حضرت عباس کے یہاں رہیں گے کہیں اپنے چچا جان کے گھر پر رہیں گے فرمانی وہ سب مکانات بک چکے ہیں کچھ رہا نہیں میرے پاس سب جائیدادیں لٹ کے ختم ہو چکی ہیں کل خیمہ تانا جائے گا فلان کنارے کے اوپر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہونے والے ہیں تو گھر میں نہیں رہے وہ خیمے میں رہے حالانکہ فاتح مکہ ہیں کوئی بھی مکان خالی کرا کے رہ سکتے تھے لیکن دنیا سے بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں سرکار دنیا سے گئے تو ایک یہودی کے یہاں چند سا جو جو لیے تھے آپ نے اس کے عوض میں آپ کا بختر گروے رکھا ہوا تھا دوستوں سرکار کے پاس پتی صحابہ تھے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑ پتی صحابی ہیں لیکن بے نیازی اور استغنا کا عالم یہ ہے کہ ایک جملہ وایا جائے ایک جملہ ہے سرکار کی زبان پر کہ جس میں ان کے مال کی طرف نظر ہو میرے آقا کی کہیں نہیں ملتا تاریخ میں نہیں ملتا اور آپ کی سیرت میں نہیں ملتا اور آپ کی زبان پر نہیں ملتا اور آپ کی حدیث میں نہیں ملتا اور آپ کے ارشاد میں نہیں ملتا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہیں آپ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ قربانیاں جو دیتا ہے اس کو لگتا بھی ہے جو مالی گلستان کے اندر صبح سے شام پسینہ بہاتا ہے پانی دیتا ہے درختوں کو ٹھیک کرتا ہے کھاد لگاتا ہے تو اگر کوئی یہ باغ میں گھس کر ایک آدھ دو شاخیں پودوں کی توڑنا چاہے تو تل ملا جائے گا کیونکہ اس نے خون جگر دیا ہے ان پودوں کو تو اپنی آنکھوں کے سامنے اسے برباد ہوتے ہوئے نہیں روک سکتا سرکار نے یہ باغ لگایا صحابہ کرام نے سینچائی کی ہے باغ اسلام کی تو باغ اسلام کی کلیوں کو آ کر کوئی مسل دینا چاہے صحابہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں اور ان میں بھی سر فہرست ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قربانیوں کی انتہا کر دی ابن ابی معیت ظالم تھا سرکار بیت اللہ میں حرم شریف میں چل رہے ہیں سامنے سے وہ ظالم نے آ کر ایک چادر گردن میں ڈالی اور گردن کے اردا گرد پھندا بنا دیا موڑتا رہا گلے میں آ کر چادر پھنس گئی پھندا بن گیا آنکھیں سرکار کی باہر آ گئی زبان لٹکنے لگی سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے بہت زور کا دھکا دیا کو چادر کو کلیئر کر دیا پھندا ختم کر دیا سرکار سے کہا آپ چلے جائیے میرا جو بھی ہوگا ہوگا مجھے برداشت ہے لیکن آپ کو گزن نہ پہنچے آپ تشریف لے جائیے مار اتنی کھائی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رخسار کہاں ہے اور ناک کہاں ہے اس کا فرق مشکل ہو گیا اور اللہ اللہ محبت کی انتہا تو اس وقت ہے کہ جب ہوش میں آئی اور امی جان کوئی مشروب پیش کرنا چاہتی ہیں تو تڑپ کر پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ مت پوچھو کہ ابو بکر کیسا ہے مجھے یہ خبر دو کہ محمد عربی کیسا ہے سرکار کیسے ہیں یہ پانی کا گلاس یہ دودھ کا گلاس میرے گلے سے اس وقت تک نیچے نہیں اتر سکتا جب تک کہ میری نگاہیں رسول کا دیدار نہ کریں سرکار کو دیکھ نہ لیں وہاں تک مجھے چین اور کل نہیں آئے گی میں اپنا غم بھول گیا ہوں میرا غم یہی ہے کہ میرے رسول کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے تیری گھر گات گوارا گی مگر شیو دل جس میں توہین وفا وہ مجھے منظور نہیں وفادار کا تو معاملہ یہ رہتا ہے اس لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ بر دل سانک کم بو دے کیا محبت ہے اب سرکار تشریف رکھ رہے ہیں ممبر پر مرض الوصال ہے پٹی بندی ہوئی ہے اور فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اگر کوئی احسان کیا ہو کسی کا کوئی قرضہ ہو کسی کا کوئی حق ہو تو لے لے میں دینے کے لیے تیار ہوں میں بیٹھا ہوا ہوں اس میں بھی عجیب عجیب واقعات ہے اس کے تذکرے کا وقت نہیں اور پھر فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو کے احسانات بہت ہیں لیکن ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا رب کائنات دیں گے اور کیا فرمایا درجہ بیان کر رہے ہیں فرما لو کن تو متقن خلیل اللہ ابابکن خلیلا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا نا اور دل میں جگہ دیتا اس کے مقام خلت کو تو حضرت ابو بکر کو دیتا لیکن دل میں جگہ اللہ کے عشق کی بنی ہوئی ہے اس بنا پر دوستانہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو حضرت ابو بکر کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچتے ہوں گے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں جب تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو حضرت ابو بکر نے ساتھ دے دیا اور جب تمام لوگوں نے نفرتیں دے دی تو حضرت ابو بکر نے محبت دے دی جب تمام لوگوں نے بڑا برا سلوک کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور تمام لوگوں نے اپنے خزانے سمیٹ لیے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خزانہ کھول دیا اس لیے ان کے احسانات بہت ہیں اور میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ایک موڑ ہوا آیا ہے کہ اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے کہ اپنی چادر کو جسم پر ٹھہرانے کے لیے بٹن بھی نہیں تھے کہ کانٹے لگانے پڑے ہیں و نہاری ذات جنگ و ماخل کل فأما من آتا وصدق بالحسنى فسنيسره یسولی سرکار دیتے ہیں صدیق دیتے ہیں سب خوبیاں حاصل کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اور سرکار نے فرمایا میرے دامن میں جو تھا سب کشکول صدیق میں ڈال دیا ہے یہ مقام ہے حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ کا قربانیوں کی انتہا کر کے رکھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ایک رات سرکار کو لے کر غار سور میں جو چلے ہیں نا آپ اگر وہ نیکیاں اس رات کی آپ مجھے دے دیں تو میں پوری زندگی کی نیکیاں آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں ایک رات کی نیکیوں کا عالم ہی ہے اور حضرت عمر کی نیکیاں کیا ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتی ہیں عائشہ عمر کی نیکیاں کتنی ہیں فرماتی اتنی نیکیاں ہیں عمر کی جتنا کیا آسمان کے ستارے آسمان کے ستارے کاؤنٹ نہیں ہو سکتے سائنٹسٹ اپنے قلم توڑ چکے ہیں اس کی گیلیکسیز اتنی ہے کہ اس گیلیکسی میں ہر گیلیکسی میں کروڑوں کی تعداد میں ستارے یہ کائنات کیا ہے یہ کوسموس اور یہ یونیورس کیا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمتوں پر توجہ دلائی ہے کہ غور کرو ذرا تفکر کرو اور پھر یہ تفکر تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا في خلق السماوات نف کل کسما واتی ول اقتلافی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اب سرکار جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حال بدل گیا جب تک آقا موجود تھے تو کوئی گڑبڑی نہیں جیسے ہی سرکار دنیا سے گئے بھائی شیر جب جاتا ہے تو اچانک لومڑیاں نکل آتی ہیں چھوٹے چھوٹے جانور نکل آتے ہیں سرکار گئے تو ایک دم سے فتنوں نے سر اٹھایا ایک جماعت کھڑی ہوئی کہ ہم ایمان چھوڑ دیں گے دوسری جماعت کھڑی ہوئی ہم زکات چھوڑ دیں گے صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سرکار کے زمانے میں پائے تخت کو اور بیت المال کو اونٹ کی ایک رسی دینے والا اگر میرے محبوب کے وشال کے بعد انکار کرے گا تو ابو بکر اس سے خون کے اخیری قطرے کے باقی رہنے تک لڑے گا کیوں کیوں لڑے گا اس لیے کہ میں نے یہ باغ کی سینچائی میں خون دیا ہے میں نے قربانی دی ہے زبان سے نہیں کہتے لیکن جس باغ کو آباد کرنے میں اپنا سب کچھ جھونک دیا تھا اس باغ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا چنانچہ تاریخی جملہ سامنے آیا ایون الدین وانا حی کیا میرے سامنے دین کی قدروں کو گھٹا دیا جائے اور میں بیٹھ کر دیکھتا رہوں یہ ہمارا کام تو ہو سکتا ہے صحابہ کا نہیں ہو سکتا ہمارے سامنے دین کی قدروں کو لوگ گھٹاتے ہیں ہمارے سامنے دین کی توہین کرتے ہیں ہمارے سامنے نماز سے نکل کر چلے جاتے ہیں ہمارے سامنے خلاف شریعت کام ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر کی حمیت اسلامیہ اتنی مر چکی ہے کہ ہم کو ذرا بھی جذبہ نہیں آتا نہ ہم کو ذرا یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس اللہ کے بندے کو کچھ کہیں توہین کی قرآن کریم کی قرآن جلایا ہوا پادری کا دماغ خراب تھا سٹیائے ہوئے دماغ کا سڑے ہوئے دماغ کا سڑی ہوئی ذہنیت رکھنے والا وہ پادری اس نے قرآن جلایا تو مسلمانوں نے ریلیاں نکالی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا مقالے لکھے تقریریں ہوئی لیکن آپ کو ایک اور بھی کام کرنا تھا آپ کو یہ کام کرنا تھا کہ جس قرآن کریم کے اوراق کو جلایا گیا ہے طے کر لیتے کہ ہماری امت کے ایک لاکھ جوانوں کے سیروں میں قرآن ہوگا تو جلاتا رہے ہم بساتے رہیں گے کام یہ کنسٹرکٹیو کام ہے دس از دی کنسٹرکٹیو ورک کوئی بھی کام کرنا ہو تو دو چیزیں یاد رکھو کلیکٹو کام کرو اجتماعی کام کرو یہ اجتماعات اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو ہمارے کام کے اندر اتحاد پیدا ہو ہماری توحید کے اندر رنگ آئے ہماری عبادتوں میں جان آئے ہمارے معاملات صحیح ہوں ہم کو بیدار کیا جائے ہم کو اٹھایا جائے یہ ضروری ہے تو ہم کو یہ کام کرنا تھا دشمن یہ بات جانتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اگر کچھ بولیں گے ہم مسلمان کیا کرے گا شور مچائے گا بڑے بڑے بینر اٹھائے گا چلائے گا ریلی نکالے گا چند دنوں کے بعد چپ ہو جائے گا دوسرے ظالم نے سرکار کی توہین کی یہ توہین کرنے والے کا جواب جانتے ہیں کیا ہے یہ توہین کرنے والے کا جواب یہ ہے کہ اس کو سیرت کی کتابیں دی جائیں کہ بھائی پڑھ تو اپنی گندی زندگی کو چھوڑ اور سرکار کی مقدس زندگی کو پڑھ تو نے اپنے گندے آئینے میں کسی کی شکل دیکھی ہوگی تو نے اپنے جیسا سمجھ لیا سرکار تو بہت عالیشان شخصیت ہیں شخصیت عظما کی زندگی اور عظیم زندگی کو ذرا پڑے گا تو تجھے سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا لکھ دیا ہے کلیکٹروں کو اور کمشنروں کو جا کر آپ نے میمورینڈم دیا تو کبھی قرآن بھی دیا ہے ترجمے والا جا کر سیرت کی کتاب دی ہے وہ دو خالی ریلی نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ نے اتنی ریلیاں نکالی کیا فائدہ ہوا ہے کیا نتیجہ نکلا ہے اس کا ہے کوئی ریزلٹ آیا کوئی وزیر بولا کوئی حاکم بولا سرکار کی سیرت کا کوئی حصہ بیان ہوا نہیں ہوا دوستو زندگیاں بناؤ سنتوں والی اور جتنا سیرت کے خلاف لوگ بولیں اتنا سنتوں پر زندگی آؤ اس کا یہی جواب ہے شریعت کی توہین کرنے والوں کا جواب ہم شریعت پر عمل کر کے دیں گے کہ تو مسجد چھوڑانا چاہتا ہے ہم ایک سجدہ بھی نہیں چھوڑیں گے تو عبادت خانہ چھوڑانا چاہتا ہے ہم ایک قیام بھی نہیں چھوڑیں گے تو نماز چھوڑانا چاہتا ہے ہم ایک رکو بھی نہیں چھوڑیں گے تو ہم سے ذکر چھوڑانا چاہتا ہے ہم سبحان اللہ بھی نہیں چھوڑیں گے تو دین چھوڑانا چاہتا ہے ہم اللہ کا نام کبھی نہیں چھوڑیں گے مومن کی شان یہ ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا وہ لوگ زکات تو دینا چاہتے ہیں بیت المال کو نہیں دینا چاہتے پھر آپ لڑنا چاہتے ہیں فرمانے بیت المال کا جو نظام سرکار بنا کے گئے ہیں اس میں تغیر کریں ذرا بھی تبدیلی آئے باغی اسلام میں ابو بکر کو منظور نہیں آج ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں کتنی غفلت کے ساتھ گزار رہے ہیں روز ہم شکایت کرتے ہیں کہ حالات خراب ہیں کاروبار خراب ہے ریسیشن ہے سب ہے لیکن اس کے باتوں کے علاوہ ہمارے پاس نظام زندگی کوئی نہیں ہے حدیث شریف میں اور تاریخ اسلامی میں ایک واقعہ لکھا ہے یہ واقعہ بھی حدیث سے ریلیٹڈ ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی دربار رسول میں بیٹھتے ہیں دربار رسول سے اٹھ کر گھر جاتے ہیں گھر جانے کے بعد بچے چمٹ جاتے ہیں بیوی کوئی گفتگو کرتی ہے یہ بھی ایک اسلامی طریقہ ہے اپنے بچوں کا خیال رکھنا لوگ اصل میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ تقریر کرتے ہیں تو بس دین پہ آ جاؤ دین پہ آ جاؤ تو ہم لوگ کیا کھائیں گے نہیں ہمارے بچوں کو کیا کھلائیں گے جیسے وہ مولانا نے کہا کہ بھائی میری عزت ہے تو کیا عزت کو چاٹ کے کھاؤں گا میں پیٹ بھرنے کے لیے تنخواہ چاہیے نا کہ تمہاری عزت کے تو کہ عزت کو چاٹ کے کیا کھاتا ہوں میں پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں یہ تو اعتدال بتاتے ہیں بھائی آپ تندرست بھی رہیے آپ جیم بھی جائیے آپ کچھ تفریح بھی کیجیے آپ کھیل بھی کھیلیے سب چیزوں کے ساتھ اپنی دین کا خیال رکھیے تمہارا کھیل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دین برباد کر رہا ہو تمہاری تجارت ایسی نہیں ہو کہ دین برباد کر رہی ہو تمہاری ملازمت ایسی نہیں ہو کہ دین کو بالا تاک رکھ دیا گیا ہو تمہاری دنیا ایسی نہ ہو کہ تم نے دین کو بالا تک رکھ دیا ہو سب کرو کھاؤ بھی پیو بھی اپنی صحت کا خیال رکھو تندرست بھی رہو جیم بھی جاؤ اس سے آگے جتنا تختی کے حروف ہیں اس میں بھی جاؤ لیکن بات اتنی سی یاد رکھو کہ اللہ کے احکام کو ٹوٹنا نہیں ہے دین تو ہر جگہ ہے آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں تو دین وہاں بھی ہے آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں تو دین وہاں بھی ہے یہ دین ایسا ہے کہ آپ کا کہیں بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا آپ کے ساتھ چلے گا یہ دین ایسا نہیں ہے آپ کو اکیلا چھوڑ دے یہ دین آپ کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا یہ دین آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہے دنیا میں ایسے بہت سے فرسودہ مذاہب ہیں کہ جو آدمی کو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں مسئلے کا حل نہیں ہوتا ارے تم پوچھو تو موبائل کیا کرنا ہے اس کا بھی جواب دیں گے اور آپ کے آئی پوڈ کو کیا کرنا ہے اس کا بھی جواب دیں گے اور آپ نے شیئر رکھے ہیں تو اس کا بھی جواب دیں گے جو سرکار کے زمانے میں کچھ نہیں تھا وہ پوچھو تو علماء اس کا بھی جواب دیں گے یہ دین ایسا زندہ دین ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے یہاں کوئی مسئلہ پوچھو کسی قوم کے پاس فتو کی کتابیں نہیں ہیں اتنی جتنی کہ امت مسلمہ کے پاس فتوا کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں پینتیس پینتیس اور پچاس پچاس اور سو سو جلدوں کے اندر لوگوں نے سوال کیے ہیں علماء نے جواب دیے یہ اتنا بہترین دین ہے تو حضرت حنزلہ گھر گئے بیوی کی الگ ڈیمانڈ ہے بچے بھی لگ گئے تو بھائی انسان ہے بشر ہے اپنے بچوں کے ساتھ کیا محبت نہیں کرے گا دین یہ نہیں کہتا ہے کہ تم جامد بن جاؤ تم اسٹیچیو بن جاؤ بیوی آئے تم ہلو بھی مت ایسا تو نہیں کہا ہے اور ایسا اگر دین کہے تو یہ اتنے ہزاروں لوگ کا دین لیتے تھے وہ کہتے ہیں بھائی یہ بیوی کو چھوڑنے کا تو یہ دین چھوڑو سورت سے بمبئی جاتا تھا پانچ دفعہ تو بیوی کو فون کرتا ہے میں ویرار پہنچا میں بلسر پہنچا میں بلی مورا پہنچا میں نوساری پہنچا پہنچ جائے گا تیرے کو جہاں پہنچنا ہے اس کو نہیں کہے گا تو نہیں پہنچتا ہے کیا لیکن ایک ایک جذبہ ہے شریعت نے یوں نہیں کہا کہ تو کٹ کے رہ جا تیری یوں کہا جے کا علیہ کا حق بھائی بیوی کا حق ہے دین تو حقوق کا نام ہے نا کا آلے کا حق تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے اب تو یہ بیوی کا حق اتنا اپنے اوپر مسلط کر کے بیٹھ گئے کہ دوسرا کوئی حق اس کو دکھتا نہیں اس لیے مولوی کہتا ہے کہ تیرے کو انڈا ہو گیا بیوی کے اندر کہ تیرے تیرے کو کو دین نہیں دکھتا مسجد نہیں دکھتی تیرے کو نماز نہیں دکھتی تیرے کو قرآن نہیں دکھتا تیرے کو تصبی نہیں دکھتی تیرے کو مسلح نہیں دکھتا تیرے کو اللہ کا حکم نہیں دکھتا اور دکھتا دکھتا ہے تو تیرے کو یہ لیلا تیری نظر آتی ہے یہ نہیں کہا ہے اگر شریعت ایسا کہتی تو یوں کہتی ہے اچھا، چھوڑو جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ لیکن اسلام نے کہا رہبانیت نہیں ہے سماج میں رہو اولاد ہوگی تربیت کرو بیوی ہے حق ادا کرو رشتہ دار ہیں حق دو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو ارے بھائی معاملات کو تو لوگ دین ہی نہیں سمجھتے بس وظیفہ اپنا پڑھ رہے ہیں سامنے آدمی مر رہا ہے ڈوب رہا ہے تو مر کے کچھ بھی کر میں تو ذکر اللہ نہیں چھوڑوں گا حالانکہ بڑا ذکر اللہ یہ ہے کہ ڈوبنے والے کو بچا دیا جائے دین کو سمجھنا ہے نا اور دین کیسے سمجھ میں آئے گا ہمارے بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ نکلنا یہ آدمی نکلے گا اللہ کے راستے میں تو سمجھ میں آئے گا اور نہیں نکلے گا تو نکلنا کیا ہوتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا پھر کب آئے گا جب اس کو دنیا سے نکالا جائے گا جنازے کے اندر رکھ کر موت کا وقت آئے گا تب سمجھ میں آئے گا تو کیا فائدہ ہے اس وقت تو ابھی ٹائم ہے اجتماع بھی آنے والا ہے سات آٹھ نو یہ کھروڑ میں انشاءاللہ اللہ اجتماع رہے گا تو اس میں پوری طاقت کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے اپنے ساتھیوں کو لے کے پہنچنا ہے ہمارے مشائق کو سننا ہے اور بھائی خالی سن کر انسنا نہیں کرنا ہے جو جو اہداف وہ دیں گے جو طریقے وہ بتائیں گے جو مقاصد ہمارے سامنے رکھیں گے جو گول وہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو لے کر چلنا ان کو پورا کرنا اور اس پر اپنے آپ کو چلانا یہ کامیابی ہے اللہ تعالیٰ اجتماع کو بھی کامیاب فرمائے تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کتنے لوگ ہیں نمازیں میں نے پوچھا بھائی کب سے نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں دس سال سے نماز نہیں پڑھی وہ کہتا ہے بارہ سال سے نماز نہیں پڑھی اور ایک آدمی کو میں نے پوچھا مسجد کے سامنے رہتا ہے اٹھائیس سال سے جمعہ نہیں پڑھا لوگ کیا کہتے ہیں مولانا حالات کے لیے دعا کرو اللہ حالات اچھے کر میں نے کہا حالات بدلنا ہمارے ہاتھ میں ہے تو پہلے اپنی زندگی بدل تو حالات بدلیں گے تو اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ کھانا تیرے منہ میں لکمے تیرے منہ میں آ جائے تو لکمے یوں نہیں آتے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی قرآن نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغیر ما ما بقوم بانفسهم تم پہلے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو بدل دیں گے تم پہلے اللہ کے دین کے مددگار بننا طے کر لو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اب کتنا حال خراب ہے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھر رہا ہے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے زمین تیور بدل رہی ہے نا زلزلے آ رہے ہیں حالات آ رہے ہیں کہیں کہاں سالیاں آ رہی ہے کتنے تو بےچارے علماء یہی لے کے بیٹھے ہیں کہ قیامت کب آنی ہے اور کتنے زلزلے ابھی تک آ گئے یہ وہ آیا زلزلہ تاریخ کا وہ بڑا زلزلہ آیا زلزلوں کے اندر ڈال کے رکھا ہے فرماتے ہیں لو اتنے زلزلے قیامت کے قریب پہنچ گئے ہم لوگ ڈیٹ بھی دے ہے کہ یہ ڈیٹ آئی ہے فرماتے ہیں کہ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ فرا رگا گے زمین تیور بدل رہی ہے اور فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے اب آگے سنو گنا کرے اور کمال سمجھے اور حرام کو بھی حلال سمجھے بتاؤ دنیا میں کیا رہا گے خبر حدیثوں میں جس کی آئی زمانہ گے آج اگر کسی کو آپ گناہ کی بات بتائیں گے نا تو موجودہ دور میں اس کے لیے ایک فیشن ہے گناہ کرنا بھائی رات میں نے وہاں گزاری پلان جگہ گزاری اتنی شراب میں نے پی لی اتنا جوا میں نے کھیل لیا میں گیملنگ میں گیا تھا میں کسینوز میں گیا تھا جوانوں کا یہ وظیفہ ہو گیا آپ کے گاؤں میں ایک دور تھا کہ میں مثالیں دیتا تھا کہ جا کر دیکھو کیا پسندیدہ اور پیارے جوان ہیں لیکن اب جوان کے لیے بھی میرے کو گاؤں والوں کے کچھ کہنے کو ختم ہو گئی بات اس بنا پر یہ کھیلنے والا شہر کے اندر آ رہا ہے دن کو کھیل رہا ہے رات کو کھیل رہا ہے رات کو والی بال کھیل رہا ہے رمضان کو والی بال کے حوالے کر رہا ہے نہ بولا ہے کھیلنے کے لیے رات عبادت کی ہے مشائق کا عالم یہ تھا کہ رمضان آتا تو لوگوں سے کہہ دیتے بھائی ملاقاتیں بند بات چیت بند عبادت کا زور ہے عید آئے گی اس کے بعد تمہارے ساتھ بات کروں گا وہاں تک زبان کو فضولیات میں نہیں لگانا ہے اور یہاں اللہ کے بندے نے اپنی رات کو برباد کر ڈالا کہ کون سی رات لئے القدر ہے نہیں معلوم ہے اور یہ کھیل میں گزار رہا ہے کتنی بڑی غفلت ہے تو قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ للناس حسابهم وهم موردون حساب کا وقت آ گیا تجھے معلوم ہے کب آنکھ بند ہو جائے گی مانگ لیں گے حساب کیا دے گا ہے کوئی تیاری آخرت کی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم خالی ہاتھ ہیں کوئی توشا نہیں ہے ہمارے پاس آدمی لڑکی پیدا ہوتی ہے وہاں سے تیاری کرتا ہے کہ اس کو شادی میں بہت کچھ دینا ہے ہم پیدا ہوئے وہاں سے لے کر ساٹھ سال ہو گئے قبر کی کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے سمجھتے ہیں ابھی اور ہمیں جینا ہے بھائی کا بھائی رنگ زن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن پسر نے چھوڑا پدر کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا یہ معاملہ تھا ہمارے ہم آگے عبادت کا کیا حال ہے ذرا وہ بھی شاعر کہتا ہے سب ہاتھ باندھے کھڑے سف میں سب اپنے اپنے خیال میں گے اور امام مسجد سے پوچھے کوئی نماز کس کو پڑھا رہا ہے ہماری عبادتوں کا حال حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا سا یہ خیال آیا کہ میری حالت دربار رسول سے گھر میں آ کر مختلف ہو گئی ہے تو حضرت حنزلہ نے اپنے نفاق کا محلوں میں اعلان کیا کہ میں منافق ہو گیا کبھی ہم کو یہ احساس ہوا نماز چلے جانے کا ہائے میری نماز چلی گئی اور تلاوت کا کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ مجھ سے آج تلاوت نہیں ہوئی تسبیح چلی جائے کسی کو غم تک نہیں ہوتا اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مسکرا مسکرا کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کا ٹوٹنا مسکرا کر دیکھ رہا ہے تو خود توڑتا ہوگا تو اس کو خیال نہیں آتا نا میرا رونا آج کی اس چھوٹی سی مجلس میں یہی تھا سب سے بڑی بیماری روحانی دنیا میں جس نے ہمارے معاملات ہماری عبادات ہمارے تعلقات اللہ کے ساتھ توڑ تاڑ کے اور بگاڑ کے رکھے وہ غفلت ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے تحقص کی ضرورت ہے چوکن نہ ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اذان کی آواز ٹکرائے تو ہم چوکن نہ ہو جائیں قرآن دیکھیں تو چوکن نہ ہو جائیں اللہ کا حکم دیکھیں تو چوکن نہ ہو جائیں ناجائز چیز دیکھیں تو ایسا دور بھاگ جائیں جیسے کوئی زہریلے جانور سے بھاگتا ہے اصل میں ہمارے حضرت مولانا سلیمان صاحب نے امریکہ سے بہت لمبا فون کیا اس بنا پر یہاں جو ہے ہمارے حضرت مولانا جھانجی رہے اللہ تعالی وہ تشریف رکھتے تھے میں چھوٹا سا تھا اور حضرت بہت جوان تھے اور پوری آب و تاب کے ساتھ نظام الدین میں تشریف رکھتے تھے رات دن وہاں کی خدمتوں میں اور یہ بڑے لوگوں کو میں تو سوچتا ہی رہتا ہوں کہ عجیب لوگ ہیں یہ اللہ نے عجیب ان کو خوبیاں دی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنا بڑا آدمی لیکن میں جب پہنچا تو مائک لے کر وہاں بیٹھے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں تو مؤذن ہوں ہائے ہائے ہائے ہمارے دلوں میں کتنی وقت ان کی کتنی عظمت کتنی محبت سے ہم نام لیتے تھے لیکن اس آدمی نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا اتنا مٹایا کہ جب وہاں گیا تو یوں کہتے محض ہوں یہاں ایک مسجد نہیں بنی تو پہلے جو ہے مائک سنبھال لیا بھائی میں کچھ نہیں کروں گا میں تو اذان دوں گا کیونکہ اذان کا مرتبہ ان کو معلوم تھا آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارا بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اذان دینا ہم کو نہیں آتا مؤذن کو ڈھونڈتے ہیں علماء کو ڈھونڈتے ہیں کہ تم اذان دو کتنا محروم تیرا بچہ کہ تو اذان بھی نہیں دے سکا اس کے کان میں اور اقامت بھی نہیں کر سکا کتنی دین سے غفلت ہے کہ تجھے اذان نہیں آتی اللہ کے بندے ہاں اور تجھے اقامت تجھے اتنا تو سوچنا تھا کہ مسجد میں نہیں دوں گا تو میری اولاد کے کان میں تو اذان اور اقامت کہوں گا نہیں کہوں گا جب اشرفیہ میں آتے تھے میرے والد صاحب سے ملنے یہ کہ استاد کو استاد سمجھنا بہت بڑی بات ہے آدمی یہ سمجھے کہ یہ میرا استاد ہے ورنہ آج کل کے طالب علم خود جتنے بڑے استاد بن جاتے ہیں کہ اس کو استاد کا تو خیال بھی نہیں آتا سر کھجال کے پوچھتا ہے کہ تمہیں ہوئے لو کہ میں نے یہ عالم ہو چکا ہے اس کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ پہلی کتاب پڑھا ہوئی پہلی کتاب پڑھا ہوئی تو یاد آئے یہاں حضرت کو اتنا یاد اور سات خدا میں سب کو لین سے کھڑا کر دیں لین سے کھڑا نیچے لین سے کھڑے رہو شیخ آئیں گے ابھی اور میرے والد صاحب کے ساتھ بڑی محبت اور میرے والد صاحب بھی ان سے بہت محبت کرتے محبت سے ملنا چلو گھر چلیں گے گھر لے کر کے آتے ملاقات میں چھوٹا سا تھا میری کراتے تھے جب سے میں دیکھتا تھا حضرت کو اور زندگی کے آخری مرحلے تک دیکھتا رہا یہاں تک کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی میرے والد صاحب کی عیادت کے ان کے ساتھ بھی پوچھو ان سے کتنا میرے والد صاحب ان سے محبت رکھتے تھے اس نسبت سے کہ ان کے والد صاحب نے مجھ سے پڑھا ہے میرے شاگرد ہیں لیکن زبان پر کبھی نہیں لائے گئے میرا شاگرد یہ بھی بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے ملاقات کرتے ہیں ایسا اکرام کرتے ہیں جیسے کوئی بزرگ کا کر رہے ہوں اللہ ہمیں دین سکھا دے اللہ ہمیں اخلاق سکھا دے تو بھائی میں تو ایک عرصے دراز سے آتا تھا لیکن مولانا کا اس وقت بہت اصرار رہا ان کے برادر محترم محترم یوسف صاحب تشریف لائے قاری صاحب آئے حضرت مولانا تشریف لائے کہ بھائی تجھے آنا پڑے گا میں مصروف بھی ہوں سچ کہا ہمارے حضرت مولانا نے بہت تیز بخاری میں لگا ہوں لیکن جو ہے اس کے باوجود یہ حکم تھا آپ حضرات سے پیار ہے محبتیں ہیں اس بنا پر جو ہے ہمارے قاری صاحب بار بار کہتے ہیں کہ آ جائیے آ جائیے میں نے کہا بہت آ جاؤں گا وہ بھی آپ کے لیے ہی ہو جائے گا اس لیے یہ تھوڑا آؤں اچھا ہے تو آج جو ہے اسی حکم کے ماتحت جو ہے وہ حاضری ہوئی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ علماء سے محبت رکھتے ہیں اور علماء کو یاد کرتے ہیں امید یہ ہے کہ یہ ان کی آمد کا جو سلسلہ آپ نے برقرار رکھا ہے یہ نسلوں کو اٹھائے گا یہ جوانوں کو ان کی جوانی میں دین سے انشاءاللہ وابستہ کر دے گا دوستو یہ بڑا نازک وقت ہے بہت گہرے چال چلے جا رہے ہیں اور ہمیں بیدار ہونا ہے اور ہمارے بچاؤ کی دین کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے عبادات کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے دین ہوگا تو بچیں گے دین نہیں ہوگا تو ختم ہو جائیں گے لوگ ختم کر ڈالیں گے دین کو مضبوط کرو یہی ہمارے بچاؤ کی شکل ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انہی گزارشات پر میں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 گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں شبنم بانو کی ذات کو پانچ ہزار روپیہ نقد مہر حنیف ماجرا صاحب کی بیٹی ہیں حافظ امتیا صاحب جو بیٹے ہیں قاسم دوریا صاحب کے ان کے عقد میں اور نکاح میں دے دیا اچھا جناب علی آپ سنیے کہ جناب یاسین یاقوب ماجرا صاحب نے اپنی وکالت سے اور گواہوں کی گواہی اور حاضرین مجلس کی موجودگی اور ماہر مذکور کے عوض میں اپنی موکلہ شبنم بانو کی ذات کو بیٹی حنیف ماجرا صاحب کی آپ کے عقد اور نکاح میں دیا کیا آپ نے اس طرح سے انہیں اپنے عقد میں اور نکاح میں قبول فرمایا ملک صاحب نے مائک رکھا ہے آپ ہاں کہہ دیجیے اللہ تعالی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 فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ بہت غفلتوں کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے اللہ اس غفلت کو دور فرما دے اے اللہ بیداری والی زندگی نصیب فرما تیرے دھیان والی زندگی نصیب فرما تیرے نام والی زندگی نصیب فرما تیری یادوں والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کے احسیاان اور معاشی اور گناہوں سے حفاظت فرما اے اللہ نیکیوں کا عشق ہمارے دلوں میں جاگزین فرما اے اللہ پنج وقتہ نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کریم کا شیدائی بنا دے اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما دے ہماری اخلاق کو درست فرما دے اے اللہ ہمیں باحیا زندگی عطا فرما دے اے اللہ بے حیائیوں سے حفاظت فرما دے تیری دائمی نصیب فرما دے تو ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اور پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اور اے اللہ جو مرحومین ایمان پر دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بار اعلیٰ مقامات عطا فرما اور اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رہ جب وقت آخر ہو کل میں والی موت عطا فرما اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے الہ العالمین ہونے والے نکاح کو مبارک فرما باعث خیر و برکت بنا نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ بنا اللہ آئندہ آنے والے اجتماع کو بے حد کامیاب فرما اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مقاصد کی کامیابی مشاعر کے ذریعے سے نصیب فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور فرما صبح رب کرب العزت علی المرسلین والحمد للہ رب العالمی برحمتی ٹھنڈا نو انتظام کر لے سے بنا پایا بیس جو